اللہ ان کی نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے جس راگ چل گئے گئے کوچے بسا دیے گئے جب آ گئی ہے جو شیر رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجا دیے گئے روتے بسا دیے گئے ایک دل گمارا کیا گئے آزاد کس کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کے انسان کو ہی کیسے گرج میں غم بلا دیے گئے غم سے فقیر بھی اب پیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے گونے لگی سلامی پر چم جکا دیے گئے آنے دیا بھی بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چوڑی لنگر اٹھا دیے گئے دولا سے اتنا کہہ دو پیار سواری رو کو دے براتی پر وادیے گئے اللہ کیا جگنم اب بھی نسر دگو گارو رو کے مستفا نے دریا بگا دیے گئے میرے کریم سے گھر قطر تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے گوشے کے بٹا دیے گئے کمل کمل سمر سمر گزور سد کے آپ پر کلی کلی شجر شجر گزور سد کے آپ پر کرن کرن پون پون چمن چمن سمن دمن دمن نگر نگر حضور اور سد کے آپ پر چمک چمک دمک دمک مہک مہک لہک لہک چمک چہک اصد اصد گزور صدقے آپ پر زر جگہ آب دار محدیا سدب سدپ گو گر گد گوگر اور سد کے آپ پر جبی جبی قدم قدم زباں زباں بدن بدن نفت نفت نظر نظر گزور صدقے آپ پر نثار ارسا سارے اولیاء فدا اگتا ارسو ملک ملک بچر بچر حضور سد کے آپ پر نثار سارے اولیاء فدا افیدا اگتا ملک ملک بچر بچر گزور سد کے آپ پر دغن فدا زبا فدا یہ دل فدا یہ افیدا جا گرے گزی کسر حضور سد کے آپ پر سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا کا پیارا کا مارا نبی دونوں عالم کا دلہا کا مارا نبی بس میں آخر کا ہوا نور اول کا جلوہ مارا نبی جس کو جایا اشیا خدا پر جلوس ہے مارا نبی بج گئی جس کے آگے وہ لے کر کا مارا نبی جن کے تلبوں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا کا مارا نبی ارش کرسی کی تھی آئینہ بندیاں کرسی کی تھی آئینہ بندیاں سو ہے حکم سدارا مارا نبی خلق سے اولیا اولیا سے ہمارا نبی ذکن کا تھا جن کے نمک کی قدم وہ ملی ہے دنارا ہمارا نبی ذکر سے ٹھیک جب تک نہ مسکور والا مارا نبی جس کی دو بوندے ہیں ہے وہ رحمت کا دریا کا مارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تو مارا کا مارا نبی کنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہے گی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا کو کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا کے سچا کا مارا نبی فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھ ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے کیوں کبو گے اتا وہ اتا وہ اتا گی اتا وہ اتا چاہیے ان کو معلوم ہے ان کو کیا چاہیے بلکہ جو جی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا کیا کیا چاہیے خبر کتنے تارے کے لیے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا گا مارا نبی ملک کون کونے میں امبیا تاج جی دا داروں کا آکا کا مارا نبی لام کا تک اجالا گیا جس کا ہے گھر مکا کا اجالا کا مارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سچے سے اچھا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض یوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی کے تمہارا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے گئے کمر کے وہ گئے نور وقت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھی شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے نبی کا کو نبی مجدہ دیجئے کہ کا سگارا ہمارا نبی